اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ اللہ عل سعید و حبی بنا و نبی و مولانا محمد ولی وصحب اجمائن آروز والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن الناس لا يؤمنون صدق اللہ مولانا العظيم سورہ یوسف ختم ہوئی سورہ رات شروع ہو رہی ہے سورہ یوسف بھی مکی تھی اور سورہ رات بھی مکی ہے اور مکہ میں جن چیزوں کی دعوت دی جاتی تھی توحید کی رسالت کی آخرت کی تیاری کی وہی دعوت اس صورت کے اندر بھی ہے خاص طور سے توحید کا مضمون پچھلی صورت کے مقابلے میں اس میں مثالوں کے ذریعے سے کھول کھول کر کے بیان کیا جائے گا اس کے ساتھ میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر جو وہ اعتراضات کرتے تھے ان اعتراضات کا جواب دیا جائے گا ان کے اس سوال کا جواب ہوگا کہ آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے ہیں جواب دیا جائے گا کہ اگر معجزہ دیکھ بھی لیں گے اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائیں گے اور کتنے معجزے انہوں نے دیکھے بھی اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لائے البتہ گزشتہ صورت میں اور اس میں ایک بنیادی فرق ہے میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں بات سمجھانے کے دو طریقے ہیں ایک کو کہتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ اور دوسرے کو کہتے ہیں تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا کر کے نصیحت کرنا اس کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ اور گزشتہ واقعات میں سے کسی واقعے کو یاد دلائیں جس میں کسی قوم کے اوپر پروردگار نے انعام فرمایا ہو یا کسی قوم کی نافرمانی پر اس کو سزا ملی ہو اس کو تذکیر بھی ایام اللہ کہتے ہیں گزشتہ صورت کو آپ کہہ سکتے ہیں تذکیر بھی ایام اللہ کی ایک قسم حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا گیا اور ان کے خلاف جتنی طاقتیں تھیں سب نے شکست کھائیں اور پھر کسی کو پروردگار نے ہدایت سے نوازا ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور کسی کو تخت سے اتارا اور کسی کو تخت پر بٹھایا یہ تذکیر بھی ایام اللہ کی ایک قسم ہے اس صورت میں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد کروا کے اس کی توحید کی دعوت دی جائے گی بالکل شروع میں ہی پہلا رکو تو بالکل نعمتوں کا ہی نعمتیں ہی نعمتیں ابن کثیر رحمت اللہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ حروف مقدعات قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی ہوتے ہیں اس میں فوراً قرآن پاک کا تعارف کرایا جاتا ہے اور سب سے پہلے قرآن ہی کا اس میں تذکرہ ہوتا ہے چنانچہ ہم پیچھے دو تین مقام پر دیکھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں السلام میم تھا ذالک کل کتاب الار بفی اس کے بعد سورہ آل عمران میں آیا تو پھر نزل الکتابہ وہاں بھی کتاب کا تذکرہ پھر سورہ یونس میں تلکایات الکتاب الحکیم پھر سورہ ہود آئی او حکیمت ثم فصلت ملت حکیم خبیر اور پھر سورہ یوسف ہم نے پڑھی تو یہاں تھا الف لام را دل کا آیات الکتاب المبین اور اب ہم سورہ رات پڑھ رہے ہیں تو یہاں بھی کتاب کا تذکرہ الف لام میم را حروف مقطعات ہیں اگر یہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں تو اب آپ تلاش کر سکتے ہیں کیا کیا نام ہو سکتے ہیں دل کا آیات الکتاب یہ کتاب کی آیتیں ہیں اور اوپر اسی پر بات ختم ہوئی تھی اگلی صورت میں یہیں سے بات شروع کر لی گئی دونوں صورتوں کا آپ جوڑ بھی اس سے دیکھ سکتے ہیں اگلی صورت کا جو آخری مضمون تھا اور زبردست مضمون تھا اور جو پوری صورت کا نچوڑ تھا وہ تھا وہ ماکان یفترا یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو گھڑا جا سکے اس کو کوئی اپنی طرف سے بنا لے ولاقم تصدیق الذی بین یدی بلکہ یہ تو تصدیق کرنے والا ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی ایک ایک چیز کو جو ہدایت کے لیے ضروری ہے اس کو کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے ہدایت اور رحمت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں بات ختم ہوئی قرآن کریم کے تذکرے کے اوپر تو دوسری صورت میں شروع کر لی بات قرآن کریم کے تذکرے سے تل کا آیات الکتاب یہ کتاب کی آیتیں ہیں انزل ان من ربک الحق اور وہ ذات جس نے ان ذل علیہ کا نازل کیا ان اور وہ چیز ان ضلع کا جو نازل کی گئی آپ کی جانب میر رب کا آپ کی رب کی طرف سے الحق ہو وہی تو برحق ہے اکثر لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں جو چیز نازل کی گئی وہی برحق ہے وہی درست ہے وہی سچی ہے بلا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ الذي رفع السماوات بغیر عمد اللہ وہ ہے الذي رفع السماوات جس نے بلند کیا آسمانوں کو بغیر عمد ترونہا بغیر کسی پلر کے بغیر کسی ستون کے ترونہا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو حال بنا دیں گے اس کی دو تفسیریں ہیں بغیر کسی پلر کے بلند کیا جس طرح کہ تم دیکھ رہے ہو کہ کوئی پلر نہیں ہے یعنی سرے سے کوئی پلر نہیں اور دوسری تفسیر بغیر عمد ایسے پلروں کے بغیر ترونہا جن کو تم دیکھ سکو گویا پلر ہیں مگر ہم کو نظر نہیں آتے ہیں وہ جس مالک الملک جس نے آسمان کو بلند کیا بغیر ایسے پلروں کے جو تم کو دکھائی دیں تم علی العرش پھر اس نے عرش پر تجلی فرمائی پھر وہ مستوی ہوا عرش کے اوپر اور عرش پر مستوی ہونے کے وہی دو معنی عرش پر بھی ہے لیکن اس لحاظ سے عرش پر بھی ہے اور ہر جگہ ہے اور یا یہ ہے اس کے لازمی معنی کہ وہ عرش پر ہے یعنی نظام کائنات چلا رہا ہے چنانچہ فوراً اسی کی طرف اشارہ وسخر الشمس والقمر اور اس نے مسخر کیا سورج کو کام میں لگا دیا سورج کو والقمر اور اس نے کام میں لگا دیا چاند کو کل یجری ہر ایک مسخر ہے اس کے حکم کا بندھا ہوا ہے چنانچہ اس کے حکم کے مطابق کل یجری ہر کوئی دوڑ رہا ہے اجلم مسمع ایک متعینہ مدت کو پورا کرنے کے لیے لا ایک مقرر کی ہوئی مدت مسمع پھر دوبارہ اس کی تاکید جو بالکل طے کی ہوئی ہے مقرر کی ہوئی ہے اس مدت کو پورا کرنے کے لیے ہر کوئی دوڑ رہا ہے اور اس نے اس کائنات کو پیدا کیا پھر وہ بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کائنات کے نظام کو وہ چلا رہا ہے الامر لعلکم بلقاء ربکم توقنون یدبر الامر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے میں عرض کر چکا تمام کائنات کے نظام وہ چلا رہا ہے ہر ایک کام کی تدبیر وہ کر رہا ہے اسی کو فرمایا یدبر الامر وہ معاملے کی تدبیر کرتا ہے ہر ایک معاملے کو انجام دیتا ہے اور وہی کر رہا ہے کوئی دوسرا نہیں یفصل الایات اپنی قدرت کی نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے قدرت کی نشانیاں بھی ہو سکتی ہیں اور قرآن کی آیتیں بھی ہو سکتی ہیں آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم توقنون تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کے اوپر توقنون یقین کر سکو آیتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ایک ایک بات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے تاکہ تم اس کی آیتوں کے اوپر یقین کر سکو وہ ولدی مد الارض وجعل جالفیحا رواسی و اور اس کی قدرت کیا ہے اوپر کی قدرتیں بیان ہوئیں اکثر یہی ترتیب ہوتی ہے پہلے فلکیات کو بیان کیا جاتا ہے اس کے بعد زمین کے باتوں کو زمین کی چیزوں کو الذی وہی تو ہے الذی مد الارض جس نے زمین کو کھینچا جس نے زمین کو پھیلایا وجعل جہ لفیہ اور اس نے جعلہ بنایا زمین کے اندر رواسیہ راسیت ان کی جمع بڑے بڑے پہاڑ مضبوط قسم کے پہاڑ وہ انہارا اور اس نے زمین کے اندر نہریں بنائی یہ سارا نظام وہ چلا رہا ہے عرش پر بیٹھا ہے سارا نظام اس کے ہاتھ میں ہے وَمِن كُلِّ پلے اور ہر قسم کے پھلوں میں سے جَعَلَ فِيهَا زین اس نے بنایا زمین کے اندر زوجینی دو جوڑے اسنینی دو زوجین کے بعد اسنین کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں عرض کر چکا کہ دو کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہوتا ہے دو دو بنائے سب کے دو دو کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نر اور مادہ بنائے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھٹے کے مقابلے میں میٹھا کھٹے کے مقابلے میں میٹھا کڑوا ہرا مختلف قسم کے اور دو ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں مذکر و مونس ہیں جس طرح آج کی تحقیق بھی بتا رہی ہے یغش اللیل النہار وہ ڈھانپ دیتا ہے رات کو دن پر اور آٹھویں پارے میں آپ پڑھ چکے اس کا یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات پر رات کو دن پر ڈھانپ دیتا ہے دن کو رات پر ڈھانپ دیتا ہے ان آیات ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات ضرور نشانیاں ہیں قدرت کی لقوم میں یہ تفق کروں ایسے لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں اور جو غور و فکر ہی نہیں کرتے ان کے لیے کوئی نشانی نہیں ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ اور سنو اس کی قدرت کی نشانی یہ اس کی قدرت کے کرشمے ہیں قدرت اس کے ان نشانیوں سے اس کو پہچانا جا سکتا ہے وہ الارض قطع متجاورات اور زمین کے اندر قطع متجاورات ملے ملے ٹکڑے ہیں ملے ملے خطے ہیں ایک پٹی زمین کی اسی کے ساتھ دوسری اسی کے ساتھ تیسری اسی کے ساتھ چوتھی اور ساری زمین اس طرح آپس میں ملی ہوئی لیکن اس کے باوجود اس میں اختلاف وہ جنات اور باغ ہیں من اعناب انگور کے وہ اور کھیتی ہے وہ نخیل اور کھجورے ہیں سنوان وغیر سنوان جو دو شاخی بھی ہیں وغیر سنوان اور بغیر دو شاخی کے بھی ہیں سنوان اس کو کہتے ہیں کہ شروع سے ہی دو شاخیں اس کی نکلیں اور ایک ہی بیچ سے دو پودے نکلے ہوئے دو ملے ہوئے بھی نظر آئیں الگ الگ بھی وغیر سنوان اور بے دو شاخی بھی ہیں یعنی دو نہیں بلکہ ایک سنگل نیچے سے نکلی اوپر تک ایک ہی چلی جا رہی ہے کون ہے جو کہیں پر انگور پیدا کرتا ہے کہیں پر کھیتی پیدا کرتا ہے کہیں پر یہ کھجوریں پیدا کرتا ہے اور وہ کوئی دو شاخ اور کوئی ایک شاخ والی یسقا بما واحد اگر تم یہ کہو کہ یہ پانی کی کرامت ہے تو پانی سے تو ایک ہی پانی سے دونوں کو سیراب کیا جا سکتا ہے ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے دونوں میں پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ اختلاف اور اگر کہو کہ زمین کے مختلف ہونے کی وجہ سے زمین کا مزاج مختلف ہے تو قطع متجاورات یہ آپس میں ملی ہوئی زمینیں ہیں یہاں سے لے کر کے یورپ تک ساری زمینیں آپس میں ملی ہوئی خطے ہیں ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا ایک کے بعد دوسرا لیکن اس کے باوجود یہ اختلاف کیوں اور اس کے علاوہ اور دیکھو بنو فضل بعضها على بعض في الاكل اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان اوپر والے تمام میووں کو بعض کو بعض نے فلکولی میوے میں ایک ہی جگہ دو کھجوریں لگتی ہیں ایک میٹھی ہوتی ہے ایک کڑوی ہوتی ہے ایک ہی جگہ دو انگور کی بیلیں لگی ایک کھٹی اور ایک میٹھی ایک ہی جگہ کھیتی لگی اسی میں کچھ اچھی اور کچھ خراب یہ کون اس کو کر رہا ہے اگر آپ کہتے ہو کہ زمین نے ایسا کیا زمین تو ملی ہوئی ہے اگر کہتے ہو کہ پانی کی وجہ سے ایسا ہوا تو یسقا بماء واحد ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے پھر کون کر رہا ہے یہ ہم کر رہے ہیں ہم فضیلت دے رہے ہیں ایک کو دوسرے کے اوپر پھر اللہ کو جب نہیں سمجھ سکے تم اتنا کچھ کھول کر بیان کیا گیا اتنی نشانیوں سے ان علی کا بے شک اس میں نشانیاں ہیں یہ آیاتِن ضرور نشانیاں ہیں لقوم قومی یا مگر ایسے لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں اوپر بتایا تھا جو غور و فکر کرتے ہیں گویا جو غور و فکر نہ کریں اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آتی ہے دوسرے نمبر پر جو عقل سے کام لیں نہ لیں اس کو کوئی نشانی نظر نہیں آئے گی پھر وہ اندھا اور بہرا ہو جاتا ہے وہ انتا جب فاجب ان کس طرح اندھا اور بہرا ہوتا ہے اے قرآن پڑھنے والے اگر تجھے تعجب ہے کسی بات کے اوپر تو سب سے زیادہ تعجب ان کی اس بات کے اوپر ہے ایک طرف کہتے ہیں اللہ ہے عرش کا مالک بھی وہی آسمانوں کا بنانے والا بھی وہی زمین کا بنانے والا وہی اور ان پہاڑوں کو بچھانے والا گاڑنے والا وہی ان پھلوں کو پیدا کرنے والا ان میں رس گھلنے والا ان کو میٹھا کرنے والا وہی غلے کو اگانے والا اور اس کو ایک دوسرے پر ترجیح دینے والا وہی جو اتنی بڑی قدرت کا مالک ہے تو کہتے ہیں لیکن مردوں کو وہ زندہ نہیں کر سکتا ہے اگر تو تعجب کریں تو ان کی یہ بات تعجب کی ہے فعجب ان تو ان کی یہ بات تعجب والی ہے آئبہ کننا تو کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے انا لفی خلق جدید تو کیا ہم دوسری پیدائش میں ہوں گے دوبارہ زندہ کیے جائیں گے اس سے بڑی کیا حیرت کی بات ہو سکتی ہے کہ اللہ کو مانتے ہیں اس کی اس قدرت کو بھی مانتے ہیں مگر مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بعید از عقل سمجھتے ہیں کہتے ہیں کیسے ہو جائیں گے یہ تو بڑا مشکل ہے وَإِن تَعْجَبْ تاجبا قَوْلُهُمْ اور اگر تو تعجب کرے ان تعجب اگر تو تعجب کرے گا تو قَوْلُهُمْ ان تو تعجب والی ہے ان کی یہ بات کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جدید تو کیا ہم دوسری پیدائش میں ہوں گے یا یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان کے انکار کرنے پر تعجب میں ہیں کہ یہ میری رسالت کا انکار کر رہے ہیں اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں تو اس سے بڑھ کر یہ حیرت کی بات ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پروردگار سب کچھ کر سکتا ہے مگر مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا خدا الذین کفروا بربہم یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کا انکار کر چکے ہیں انہوں نے اپنے رب کا انکار کر دیا وہ الاغلال فی اعناقہم اور یہ ہیں وہ لوگ جن کی گردنوں کے اندر توق ہوں گے دنیا میں یہ سب کچھ کرتے رہیں گے لیکن وہ منظر دیکھو گے وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ان کی گردنوں میں توق پڑیں گے غلن کی جمع اغلال تو گلے کے اندر کسی بھاری چیز کا لٹکا دینا اور اگر وہ بڑی ہو جائیں فہی عیلقان یہاں تک کہ وہ تھوڑیوں تک پہنچ جائے مقمح اور پھر سر اوپر کو ہو جائیں یہ قیامت کے دن ان کے گلوں میں پڑیں گے پھر ان کو سمجھ میں آئے گا کہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے کہ نہیں وَأُولَائِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہ جہنمی لوگ ہیں ہم فیہا خالدون یہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ اور وہ جلدی مانگتے ہیں آپ سے بھی صحیح بری حالت قبل الحسن اچھی حالت سے پہلے اچھی حالت سے پہلے بری حالت مانگتے ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر یہ دین سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آ جاتا اگر یہ دین سچا ہے تو آسمان سے پتھروں کی بارش کیوں نہیں لگ جاتی وقد خلط من قبلهم ہم حالانکہ ان سے پہلے گزر چکی ہیں سزا کی مثالیں المسولہ اس کی جمع مسولات بری مثال سزا کی مثال جہاں پروردگار نے لوگوں پر عذاب نازل کیا یہ باتیں گزر چکی ہیں ان کے ساتھ بھی پیش آ سکتی ہیں لیکن وہ ساری باتیں ان کے سامنے موجود ہیں پھر بھی کہتے ہیں کہ عذاب کیوں نہیں آتا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ اور عذاب کیوں نہیں آ جاتا اس لیے کہ بے شک تیرا رب لذو مغفرت ضرور بخشش کرنے والا ہے لنداسی لوگوں کے لیے اعلیٰ ظلم ان کے ظلم کے باوجود یہ پروردگار کا کرم ہے بندے ظلم کرتے رہتے ہیں اور پروردگار دنیا میں درگزر کرتا رہتا ہے لیکن ظلم کی بڑی قسم ایک شرک ہے دنیا میں درگزر کرتا رہے گا مگر مر کر معاف نہیں ہوں گے وہ ان لَشَدِيدُ الْعِفَاقِ کسی کی طرف اشارہ کیا اور بے شک تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے یہاں درگزر کر رہا ہے کچھ دن درگزر کرے گا آخرت کا زبردست دردناک عذاب ان کے سامنے ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور اتنی نشانیاں موجود ہیں یہ قرآن خود اللہ کی قدرت کی نشانی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی نشانی اور اس کے علاوہ کتنی نشانیاں مگر اس کے باوجود وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل علیہ آیت من کیوں نہیں اتاری جاتی ان کے اوپر کوئی نشانی من ان کے رب کی طرف سے انما انت منذر بے شک آپ ہیں آگاہ کرنے والے آپ کے ذمہ موجزہ دکھانا نہیں آپ کے ذمہ نشانیاں دکھانا نہیں انما انت منذر بے شک آپ ہیں آگاہ کرنے والے ڈرانے والے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ اور ہر ایک قوم کے لیے ایک آگاہ کرنے والا ہے مطلب جس طرح ہر دور کے اندر ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی رہنمائی کرنے والا تھا آپ بھی اسی طرح اس قوم کی رہنمائی کرنے والے ہیں آپ ہدایت دینے والے ہیں آپ آگاہ کرنے والے ہیں انما انت منذر آپ کا کام آگاہ کرنا ہے آپ معجزہ نہیں لائیں گے اور اس کے آپ مکلف بھی نہیں ہیں اگر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہی دیکھنی ہیں اور یہ نشانی دیکھو اوپر کے رکوع کے اندر اس کی قدرت کی نشانی کی طاقت کی نشانی اور اگلے رکوع کے اندر اس کے علم کو بیان کیا جا رہا ہے کتنے زبردست علم کا مالک ہے اور پروردگار کی جب بھی قدرتیں بیان کی جاتی ہیں تو یہ دونوں باتیں اکٹھی چلتی ہیں ایک طرف اس کی قدرت بتائی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اس کا علم بتایا جاتا ہے کتنا کامل العلم ہے اللہ یعلم ما تحمل کل انسا اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے ما تحمل جو کچھ اٹھاتی ہے کل انسا ہر ایک مولس کس مولس کے پیٹ میں کیا ہے کس مادہ نے کیا اٹھایا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر انسان اور پھر انسانوں کے بعد حیوان اور حیوانوں کے بعد حشرات العرب اور کتنی چیزیں سب کے سب کو جانتا ہے اللہ اکبر اور اپنے جاننے کے مطابق عمل بھی کر رہا ہے وہ اس کا عمل کیسا ہے گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے مر رہا ہے جی رہا ہے سب جانتا ہے اور علم کے مطابق عمل کر رہا ہے وما تغیض الارحام اور وہ جانتا ہے ما تغیض الارحام شکموں کے سکڑنے کو پیٹوں کے سکڑنے کو بھی جانتا ہے وما تزداد اور پیٹوں کے بڑھنے کو بھی جانتا ہے ما مصدریہ مصدر بنا کر ترجمہ کیا الارحام جانتا ہے وہ پیٹ کے سکڑ جانے کو اور مصدر بنا دیں گے پیٹوں کے سکڑنے کو وما تزداد اور پیٹوں کے بڑھنے کو بھی جانتا ہے وکل کل عنده بمقدار اور ہر ایک چیز اس کی اس کے نزدیک ایک مقدار ہے ہر کام کو اپنے اندازے کے مطابق کر رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی حادثاتی طور پر ہو جائے اچانک ہو جائے اس کے ہاں ہر چیز طے ہے کس کو کب بڑا ہونا ہے کس کو کب چھوٹا ہونا ہے کس کو کب گھٹنا ہے کس کو کب بڑھنا ہے کل وشی ان بھی مقدار ہر ایک چیز کی اس کے ہاں ایک مقدار ہے عالم الغیب والشہادہ وہ غیب کو جاننے والا والشہادہ اور ظاہر کو جاننے والا الکبیر بہت بڑا ہے المتعال بلند و بالا ہے کتنا جانتا ہے وہ سوا منکم من اثر القول ومن جہر به سواء سوا برابر ہے تم میں سے وہ آدمی من اثر القول جس نے چھپایا بات کو جس نے چپکے سے بات کی وہ بھی برابر ومن جہر به اور جس نے زور سے کہی بات وہ بھی برابر ومن هو مستخدم باللیل اور برابر ہے تم میں سے وہ جو چھپنے والا ہے رات میں وہ ساری گم بن نہار اور برابر ہے وہ جو چلنے والا ہے دن میں سارا بھائی رو سڑک کے اوپر چلنا ہائی وے پر چلنا جو سڑک پر چل رہا ہے اس کو بھی اسی طرح جانتا ہے جو رات کی اندھیری کے اندر چھپا ہوا ہے جتنا کہ اس کو جانتا ہے جو زور سے بات کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی سمجھتا ہے اور جو چھپکے سے بات کرتا ہے بلکہ دل کے اندر چھپا کر رکھتا ہے اس کو بھی اتنا ہی جانتا ہے اس کے نزدیک بات کو زور سے کہنا اور دل میں چھپا لینا اور رات کی اندھیری میں چلنا اور دن کی روشنی میں چلنا سب برابر اللہ اکبر لہو معقبات من بین یدی ومن خلفی یا من امر اللہ لہو معقبات اسی کے لیے یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں ایک کے بعد دوسرا من بین انسان کے آگے سے ومن من خلفی اور انسان کے پیچھے سے یحفظونہ وہ اس کی حفاظت کرتے من امر اللہ اللہ کے حکم سے اے امر اللہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یعنی یہ اللہ ہی کا نظام ہے کہ اس نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں وہ فرشتے جو انسان کی آگے سے حفاظت کرتے ہیں جو پیچھے سے حفاظت کرتے ہیں لگاتار آتے ہیں ایک تین جاتی ہے دوسری آ رہی ہے ایک جا رہی ہے دوسری آ رہی ہے یحفظون ہو وہ انسان کی حفاظت کرتے ہیں انسان سو جاتا ہے اس کے سارے سوراخ کھلے ہوئے ہیں مگر وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں من اللہ اللہ کے حکم کی وجہ سے یہ کون فرشتے ہیں روایات میں ہے جہاں تفسیروں میں اس آیت کی تفسیر کی گئی وہیں ابن جریر وغیرہ سب نے لکھا کہ پروردگار نے ایک تو کرامت کاتبین ہے جو انسان کا ریکارڈ لکھتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ پروردگار نے ہر انسان کے لیے دس رشتے مقرر کیے ہیں دس وہ جو اس کی دن میں حفاظت کرتے ہیں اور دس وہ جو اس کی رات میں حفاظت کرتے ہیں دن کی ٹیم جاتی ہے رات کی آتی ہے اور رات کی جاتی ہے دن کی آتی ہے اسی طرح یہ نظام چلتا رہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم بے شک اللہ تعالی لا یغیر نہیں بدلتا ہے ما بقوم جو کسی قوم کے ساتھ ہیں حتی یغیر یہاں تک کہ وہ قوم بدل دے ما بی انفسهم جو ان کے نفسوں میں تھا مطلب یہ اس کی حفاظت کا نظام ہے یہ اس کی نعمت ہے اور اس نعمت کو وہ کسی سے چھینتا نہیں ہے کب چھینتا ہے جب انسان ان اعمال کو بدل دیں جو اعمال ان کے پاس تھے اور گندے اور برے کاموں میں مبتلا ہو جائیں یہاں تک کہ پھر پروردگار کی اس مہربانی سے بھی محروم ہو جائیں تو پھر پروردگار اس سے یہ نعمت واپس لے لیتا ہے اس کے پاس یہ نعمت نہیں رہتی ہے اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے ما بھی قوم جو کسی قوم کے ساتھ ہے یعنی وہ نعمت جو کسی قوم کو ملی ہوئی ہے جیسا کہ یہ فرشتوں کی طرف سے سیکورٹی کا انتظام کسی شخص کو ملا ہوا ہے یہ اس سے واپس نہیں لیا جاتا ہے حقاع روما ما بانفسہم یہاں تک کہ وہ بدل دیں اس ان اعمال کو جو ان کے ساتھ تھے اور جب وہ بدل دیتے ہیں پھر وہ فرشتے جو اس کی سیکورٹی پر معمور تھے جو اس کی حفاظت تھے وہی اس کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہی ان کو اوپر انہی چیزوں کو پلٹ دیتے ہیں جو اس کے لیے حفاظت کا ذریعہ تھی اللہ اکبر وَإِذَا عَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءٍ اور جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی قوم کے ساتھ سو برائی کا بری حالت کا عذاب نازل کرنے کا طوفان لانے کا قوم کو ملیا میٹ کرنے کا جب وہ ارادہ کر لیتا ہے فنا لَهُ تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی لوٹانے والا اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا دُونِهِ مِن وَال اور نہیں ہے پھر انسانوں کے لیے مِن دُونِهِ اللہ کے سوا مِن وَال کوئی کام بنانے والا کوئی کار ساز یہی آیت سورہ انفال میں دسویں پارے میں گزری ہے میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ اس کو یہاں یاد رکھ لینا یہ ایک اور موقع پر آپ کو کام آئے گی وَمَا بِكُم مِن بھی کوئی نعمت ایسی نہیں کہ جو تم کو دیتا ہے اللہ تعالیٰ بان اللہ لم مغیرا انعمها على قوم یہ اس وجہ سے کہ پروردگار نہیں کسی نعمت کو چھینتا ہے نہیں کسی نعمت کو بدلتا ہے ما بھی انعمها على قوم جو نعمت وہ کر چکا ہو کسی قوم کے اوپر مگر اس وقت میں بدلتا ہے کہ جب قوم اعمال کو بدل دے اور نعمت کی مستحق ہی نہ رہے میں نے وہاں پر عرض کیا تھا کہ ایک غلط فہمی ہے لوگوں میں لوگ سمجھتے ہیں کہ آیت کس کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتا نہیں ہے یہاں تک کہ لوگ اپنے آپ کو نعمت لینے کے قابل نہ بنائیں یعنی اٹھ کھڑے ہو جائیں اور اللہ سے نعمت مانگیں اور لوگوں کی زبان میں نعمت سے مراد اللہ تعالیٰ ترقی نہیں دیتا ہے کسی قوم کو جب تک کہ وہ ترقی خود نہ کرنا چاہے کیا اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ترقی دیتا ہے کہ نہیں دیتا ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے مگر کیا اس آیت کا یہ مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں آیت اس مطلب کے ساتھ بالکل نہیں جڑ رہی ہے یہاں کہا کہ فرشتوں کا یہ نظام ہے حفاظت کا اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے اعمال کو بدل دیں اس کا یہی معنی ہوا کہ حفاظت کا وہ نظام واپس نہیں لیتا ہے جب تک کہ انسان برے کام کر کے اس کا نا اہل نہ ہو جائے اور پھر آگے فرمایا کہ جب اس کا عذاب آ جاتا ہے تو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا ہے اس کا مطلب جب وہ نعمت لے لیتا ہے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تو کوئی اس کے عذاب کو ٹال نہیں سکتا ہے اور جب وہ نعمت کو لے لیتا ہے تو مموال پھر انسان کے لیے کوئی کام بنانے والا نہیں کہ جو اس کا کام بنا سکے اب وہ شاعر کا شعر خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال وہ اس آیت کے ساتھ فٹ کرتے رہتے ہیں مگر آیت کے الفاظ اس کو بالکل نہیں برداشت کرتے ہیں اور یہ بات عام لوگ نہیں کہتے ہیں یہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی کہتے ہیں اور یقینی طور پر اسی وجہ سے کہ ان کا کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں جاتا ہے کہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے اور جو ہم بیان کر رہے ہیں اس کا مفہوم کیا ہے ایسے بہت سارے مواقع ہیں قرآن کریم میں لوگ اس کا الٹا مانا سمجھتے ہیں ایک آیت ہے قرآن پاک میں والا طلبا میں لگتا ہے عام طور پر پڑھے لکھے لوگ بھی اس آیت کو کس موقع پر پڑھتے ہیں اس کا معنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو تو جب کوئی آدمی کوئی زبردست کام کرے مثلا اتنی خیرات کر دے اللہ کے راستے میں کہ گھر میں کم رہے اور خیرات زیادہ کر دے تو لوگ کہتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اللہ تو کہتا ہے وَلَا تلک بھی عدیق میں اسی طریقے سے کوئی آدمی دین کے لیے قربانیاں دے اور اپنی جان پیش کر دے تو لوگ پڑھتے والا وَلَا خوبی اید میں ہم لوگ کا لیکن وہ غلط مانا ہے صحیح معنی اس کا کیا ہے اللہ کے لیے قربانیاں دیتے رہو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہو اگر نہیں کرو گے تو اپنے آپ کو تباہی میں ڈال دو گے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے اور میں نے وہیں عرض کیا تھا کہ ابو داود شریف کی روایت ہے سیدنا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ترجمہ کیا اور انہوں نے فرمایا قد نزلت فینا یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہم اس کا معنی زیادہ سمجھتے ہیں تم اس کا معنی نہیں سمجھتے ہو اور ہمارے بارے میں نازل ہوئی تو کیا معنی کہا ہم لوگوں نے ایک عرصے تک دین کے لیے قربانیاں دی پھر ہمیں خیال آیا کہ اب دوسرے لوگ بھی دیں قربانی ہم اپنے کھیت اپنے کاروبار سے مانتے ہیں اس کے اوپر یہ آیت نازل ہوئی کہ قربانیاں دیتے رہو ورنہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے اسی طرح اس آیت کا بھی یہ مفہوم سمجھا جاتا ہے میں نے کہا الفاظ اس کو نہیں قبول کرتے خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال بات شروع کی تھی اوپر کی نعمتوں سے زمین کی نعمتیں بیان ہوئی پھر واپس اوپر کی طرف ذہن دوڑا دیا دیکھیے وہی تو ہے الذي يريكم البرق جو دکھاتا ہے تم کو بجلی کی چمک خوفاً ڈرانے کے لیے بھی وطمعاً اور لالچ دینے کے لیے بھی کافی عرصے تک بارش نہ ہوئی ہو آج جیسے بارش نہیں ہو رہی ہے اچانک بادل نمودار ہوں اور اس میں چمک اور گرج ہو تو انسان اس سے ڈرتا بھی ہے کہ کہیں کسی پر بجلی گر نہ جائے اور امید بھی ہوتی ہے کہ شاید اب بارش آنے والی ہے وَيُنْشِهُ یونشی اس اور وہ پیدا کرتا ہے بھاری بادلوں کو اور یہ بھی معنی کیا گیا وہ اٹھاتا بھاری بادلوں کو لیکن پہلے معنی الفاظ سے ملتے ہیں انشا یونشی انشان پیدا کرنا بھاری بھاری بادلوں کو پیدا کرتا ہے اور پھر ان بادلوں کو ہنکاتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے بارش برساتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ اور تسبیح کرتا ہے رعد فرشتہ بِحَمْدِهِ اللہ کی حمد کے ساتھ وَالْمَلَائِكَةُ اور سارے فرشتے تسبیح کرتے ہیں من خیفتی ہی اللہ کے ڈر کی وجہ سے یہ جو بادل گرجتا ہے ہمارے حساب سے بادل کو آپس میں رگڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے یہ گرجتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ رات فرشتہ اس کو ہانک رہا ہوتا ہے تسبیح کرتا ہے اس کی یہ گڑ گڑ آواز تم کو سنائی دیتی ہے اور ایک چیز کے دو سبب بھی ہو سکتے ہیں فرشتہ ہانکتا ہے اور وہ تسبیح کرتا ہے اس کی آواز بھی تم سنتے ہو اور بادل گرجتے ہیں یہ گرجنے کی آواز ہے یہ بھی تم سنتے ہو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں کوئی حیرت کی بات نہیں ہے وہ بھیجتا ہے بجلیوں کو رات فرشتہ تسبیح کرتا اس کی حمد کے ساتھ والملائکت من کو تم اور سارے فرشتے کرتے ہیں اس کے ڈر کی وجہ سے اسی موقع پر کہا گیا کہ کل چھ فرشتے ہیں جن کا قرآن کریم میں نام لیا گیا ایک تو حضرت جبرائیل و نکل اور آپ پڑھ چکے ہیں کہاں نام لیا گیا ان کا سورہ بکرا میں پہلے پارے کے اندر اور دوسرے پہلے پارے میں ہاروف اور کتنے ہو گئے چار اور تیسرا یہ حضرت رات علیہ السلام کتنے ہوئے پانچ اور چھٹا پچیسویں پارے میں یا مالک یقضی علینا ربک او مالک اپنے رب سے مانگ کہ وہ ہمیں موت دے دے اور ہمارا فیصلہ ہو جائے یہ مالک ایک فرشتے کا نام چھ فرشتے ہو گئے وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقِ اور بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ بجلیوں کو فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَا پھر پہنچا دیتا ہے ان بجلیوں کو مَنْ يَشَا جس کو چاہتا ہے یعنی اپنی بجلیاں چھوڑتا ہے وہ آسمانی بجلی پھر کس پر وہ بجلیاں پڑتی ہیں ایسے نہیں گر جاتی ہیں حادثاتی طور پر بلکہ شاہ جس پر اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس پر وہ بجلی گرتی ہے لیکن جب وہ بجلی گرتی ہیں تو عجیب منظر ہوتا ہے وہ نہ اس وقت میں وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ہے کہ نہیں اچانک بجلی گرتی ہے دھرم سے مرتے ہیں پتہ چلتا اللہ ہے آپ نے وہ لطیفہ سنا ہوگا کہ ایک فلسفی بیٹھا ہوا آم کے پیڑ کے نیچے دیکھ رہا تھا کہتا تھا دیکھو مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اگر ہے خالی کے کائنات کوئی تو عقل سے کام کیوں نہیں لیتا نوز بلّہ کہتا ہے بیل بچاری کتنی کمزور سی ہے یہ ال کی اس کے ساتھ اتنا بڑا پھل لگایا اور یہ آم اتنا موٹا درخت ہے اٹھا سکتا ہے بوجھ اس کو اتنے اتنے دیے تو اچانک اوپر سے ایک آم گرا اس کے سر میں دھم سے کہتا ہے وہ شکر رب کا واقع وہ ہے اور وہ بڑا عقل مند ہے اگر اس نے ال کو اوپر رکھا ہوتا تو آج تو پھر گل بن گئی تھی ہو گیا تھا کام میرا اس آیت کے ساتھ بھی اسی طرح کا ایک واقعہ جڑا ہوا ہے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا ایک بستی والوں کو سمجھانے کے لیے اور اس بستی کا بڑا ایک پہلوان اور اس کا ایک وڈیرا اور اس بستی کا ایک سردار ان کو بستی کے باہر ہی مل گیا گھوڑے پر سوار تھا اور اس کا نام تھا زید ابن ربیعہ انہوں نے اس کو بتانا شروع کیا اللہ ایک ہے اور اللہ کے حبیب ہیں اللہ کی کتاب ہے قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے اس نے اللہ کی قدرت کے بارے میں مزاق کرنا شروع کیا اچھا اللہ ہے پھر کیا کرتا ہوگا اللہ کتنا بڑا ہے پیتل کا ہے تانبے کا ہے لوہے کا ہے کیسا ہے اللہ دوڑتا ہے اللہ باتیں کرتا ہے اللہ اس طرح کی باتیں اس نے بطور مزاق کرنی شروع کی اچانک آسمان سے بجلی گری اور اس کو بھسم کر گئی وہ شدید المحال وہ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ زبردست طاقت والا ہے محال زبردست طاقت والا اور زبردست تدبیر والا دونوں معنی کیے گئے لہو دعوت الحق اسی کے لیے برحق دعوت ہے والذین یدعون من دونی اسی کے لیے برحق پکار ہے یعنی اس کے سوا جس جس کو پکارتے ہیں سب جھوٹے طور پر پکارتے ہیں وہ حق نہیں بلکہ وہ باطل ہے تو لوگ تو پکار رہے ہیں والذین یدعون من دونی اور جن ہستیوں کو لوگ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کے لا یستجیبون لہم وہ ہستیاں ان کو جواب نہیں دے سکتی ہیں بشین کسی چیز کا کوئی ان سے بچہ مانگ رہا ہے کبھی نہیں دے سکتے کوئی ان سے غلہ مانگ رہا ہے کبھی نہیں ملے گا کوئی ان سے نوکری مانگ رہا ہے کبھی نہیں ملے گی لوگ کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ ملتی ہے یہ نوکری دیتا ہے یہ غلہ دیتا ہے اللہ کہہ رہتا ہے کہتا يستجیبون لہم بش وہ ان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے تو مانگ تو رہے لوگ فرمایا اللہ کا باسی تھی کا للما ان کا مانگنا ایسا ہی ہے کہ جیسے کوئی پانی کی طرف ہاتھ پھیلا دے نہیں ہے ان کی مثال مگر کب آسی تھی کب پہ ہی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو پھیلانے والے کی طرح جو دونوں ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے الماء پانی کی جانب تبھی کے کنارے کھڑا ہو گیا اور اس کی طرف دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور اب طوی کو کہتا ہے طوی صاحبہ میرے منہ میں آ جا میرے سے نیچے نہیں ہوا جاتا لیبلغ فاہو تاکہ وہ پہنچے اس کے منہ میں وما ہوا بدھ ہی اور نہیں وہ پہنچنے والے اس تک وہ پانی اس تک نہیں پہنچے گا وہ اسی طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اسی طرح جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مانگ رہے ہیں برس ہاں برس تک مانگتے رہیں گے کچھ نہیں ملے گا وہ صرف اتفاقی طور پر کچھ کام ہوتے ہیں تو لوگ کہنے لگ جاتے ہیں کہ شاید فران غیر اللہ نے کیا وما دعاء الكافرين الا في ضلال اور نہیں ہے کافروں کی دعا اللہ کے منکروں کی دعا الا في ضلال مگر گمراہی میں مطلب ان کی دعا نشانے پر نہیں لگتی ان کی دعا دعا ہوائی باتیں ہیں بس اسی طرح چیخ و پکار ہے مانگتے رہتے ہیں ہوتا کچھ نہیں یہاں ایک بحث چل پڑی کیا کیا کافر کی دعا قبول بھی ہوتی ہے کبھی کہ نہیں ہوتی ہے جواب اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ جب تک کوئی کفر پر ڈٹا ہوا ہے اگر اللہ سے بخشش مانگے گا کبھی نہیں ملے گی جب تک توبہ نہیں کرے گا اور وہ کہے کہ فردو سے اعلیٰ ہم کو مل جائے کبھی نہیں ملے گی ایک غیر ایمان والے نے کہا اے ملے شیخ کو جنت اور ہم کو ملے شیخ کو جنت اور عطا ہو اور ہمیں کو عطا ہو جہنم نہ ملے شیخ کو جنت اور ہاں، اور ہاں، جہنم ہمیں عطا ہوگی ملے گی شیخ کو جنت اور جہنم ہمیں عطا ہوگی بس اتنی سی بات ہے کہ جس کی ملے شیخ کو جنت اور ہمیں دو عطا ہوگا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا اتنا سا مسئلہ ہے شیخ کو جنت مل گئی ہم کو جہنم مل گئی بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا وہ بیچارہ کہہ رہا ہے اتنی سی بات ہے اسی کے اوپر تو سارا نظام کھڑا ہوا ہے دنیا میں انسان کیوں آیا اور اس کی نیکی اور بدی کا کیا ملے گا اگر وہ یہ چاہے کہ میں کافر ہی رہوں اور دعا کرے مجھے فردو سے آلہ مل جائے اس نے بھی یہ طنز کے طور پر کہا کہ اچھا آپ کو جنت مل جائے گی ہم کو جہنم ملے گی ہیں ملے شیخ کو جنت اور ہمیں دوزخ عطا ہوگا بس اتنی سی بات ہے جس کے لیے محشر بپا ہوگا یہ کون سی بات کیا دی نہیں فرمایا اگر جنت اور جہنم کی باتیں کرے گا نہیں قبول ہوگی لیکن دنیا کے کام کے لیے اگر مانگے گا تو قبول ہوگی اور کافر کی کیا بد سے بدتر گنگار کی بھی دعا قبول ہوتی ہے کتنی ہوتی ہے کا ابلیس کی ہوتی ہے ابھی آپ پیچھے پڑ چکے کہ پروردگار مجھے محلت دے دیں قیامت تک اس کو مہلت ملی اس کی دعا قبول ہوئی اس کا مطلب نافرمان کی بھی ہوتی ہے گنگار کی بھی ہوتی ہے خدا کے منکر کی بھی ہوتی ہے جب وہ مانگتا ہے مجھے روزی دے میری پریشانیاں دور کر اے میرے مالک لیکن اس مالک کو نہ مانے اور تو جنت مانگے تو نہیں ملے گی وما دعاء الكافرين الا في ضلال اور نہیں ہے انکار کرنے والوں کی دعا مگر گمراہی میں وللہ يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال اور اللہ ہی کے لیے یسجد سجدہ کرتے ہیں چھکی ہوئی ہر وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے توعن خوشی کے ساتھ بھی وہ کرہن اور نہ خوشی کے ساتھ بھی اور ان کے سائے بھی بالغدو بھی صبح کو والآصال اور شام کو غدو بتا چکا ہوں غدوت ان کی جمع پہلا پہر اور آسال اصیل کی جمع اگلا آخری پہر ہر چیز اللہ کے لیے جھکی ہوئی ہے کچھ اپنی خوشی سے اور کچھ نہ خوشی سے مثلا انسان اپنی مرضی سے جھکتا ہے اپنی مرضی سے جھکا ہوا ہے اور کسی کو موت آ رہی ہے اور کوئی بیمار ہو رہا ہے اور کوئی قبر میں جا رہا ہے یہ اللہ کے حکم کو مان رہا ہے تو کیسے مان رہا ہے کیا خوشی سے نہ خوشی سے اور ہر ایک کا سایہ اس کے سامنے جھکا ہوا ہے صبح کو ادھر کو گرتا ہے گویا اس مالک کے آگے جھکا ہے شام کو ادھر کو گرتا ہے گویا اس مالک کے آگے جھکا ہوا ہے یا اپنی مرضی سے نہیں نہ خوشی سے قل من رب السماوات والارض آپ ان سے پوچھئے اگر مالک الملک نہیں تو پھر من رب السماوات کون ہے آسمانوں کا پالنے والا والارض اور زمین کا پالنے والا قل اللہ آپ ہی فرما دیجئے اللہ اللہ ہے کوئی نہیں دوسرا جب تنہا اللہ ہے جن غیر اللہ کو تم پکارتے ہو ان سے پوچھو آسمان تم نے بنایا زمین تم نے بنایا غلہ تم نے اگایا باغ تم نے لگائے وہ یقیناً یہی کہیں گے ہم نے ان میں سے کچھ نہیں کیا جب وہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے قل افتخذتم من دونی کیا تم بناتے ہو اللہ کو چھوڑ کر کے یا اللہ کے ورے اولیاء ایسے کارساز ایسے حاجت روا ایسے مشکل کشا لا یملکون لانفسہم جو نہیں اختیار رکھتے ہیں اپنی اپنی جان کے لیے بھی نفع کا اور نہ نقصان ایسوں کو حاجت روا بناتے ہو اپنی جان کے نفع اور نقصان کے مالک نہیں اللہ کو چھوڑ کر کے زمین و آسمان کا مالک تو وہ اور انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا مگر ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سبحان اللہ الاعمى والبصير آپ فرما دیجئے وہ آدمی جو اللہ کی توحید پر ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہ آنکھوں والا ہے اور جو اس مالک کے سوا اوروں کے در پر جھکتا ہے اور ان کو حاجت روا اور مشکل کشا کہتا ہے وہ اندھا ہے کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں حل تک تب ظلمات یا آپ ان سے پوچھئے کیا برابر ہو سکتی ہیں الظلمات ظلمات اندھیریاں ون نور اور روشنی ہو سکتی ہیں برابر جواب یہی ملے گا نہیں ہو سکتی ہیں تو جتنی اللہ کی نافرمانی کے راستے ہیں یہ سب کے سب اندھیری کے راستے ہیں اور جو اس کی فرما برداری کا راستہ وہ اس کی روشنی کا راستہ تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں اور سنیے جن کو یہ اللہ کے برابر سمجھتے ہیں حاجت روا سمجھتے ہیں ان کو بھی مشکل کشا سمجھتے ہیں ان کے بھی چڑھاوے چڑھاتے ہیں ان کی بھی نیازیں دیتے ہیں اور ان ان سے بھی مانگتے ہیں ان کو حاجت روا سمجھتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس انہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہے اللہ نے چاند اور سورج پیدا کیے انہوں نے ستارے بنا دیے ہوں اللہ نے زمین بنا دی انہوں نے آسمان بنا دیا ہو اللہ نے زمین بنائی انہوں نے زمین کے درخت بنا دیے ہوں انہوں نے زمین کے پہاڑ بنا دیے ہوں انہوں نے کچھ بنایا ام جعلوا للہ شرکا یا یہ بناتے ہیں اللہ کے لیے ایسے شریک خلقو جنہوں نے مخلوق پیدا کی ہے کہ خلق ہی اللہ کے پیدا کرنے کی طرح فتشابہ الخلق علیہم پھر مخلوق ان کے سامنے مشتبہ ہو گئی کچھ اللہ کی مخلوق اور کچھ غیر اللہ کی مخلوق اب لوگ پریشان ہو گئے کہ تمہروں نے پیدا کیا فتشابہ الخلق علیہم تو مخلوق ان پر مشتبہ ہو گئی یہ اللہ کی ہے یا غیر اللہ کی ہے اب اللہ کو بھی پکار لیتے ہیں غیر اللہ کو بھی پکار لیتے ہیں کسی نے کیا پیدا کوئی جواب نہیں مل سکتا ہے کوئی نہیں پیدا کرتا ہے اور کوئی آج تک دعوے دار بھی نہیں ہوا کوئی کہے کہ میں نے آسمان پیدا کیا میں نے زمین پیدا کی میں نے ستارے پیدا کیے کوئی نہیں ایسا کر سکتا قل اللہ خالق کل شیء آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے وہ الواحد القہار اور وہی اکیلا ہے القہار سب پر غالب ہے اس کو کسی معاون کی ضرورت نہیں اس کو کسی ہیلپر کی کسی پارٹنر کی کسی مددگار کی ضرورت نہیں لیکن سوال یہ ہے ایک بڑا سوال غور سے سنیے گا کیا اگر صرف پروردگار ہی ہے وہی مالک الملک ہے وہی واحد فہار ہے تو پھر دنیا میں جو باطل پرست ہیں یہ زندہ کیسے رہتے ہیں اور خاص طور سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں نہ زمین پھٹ رہی ہے کہ ابو جیل اس میں گر جائے نہ آسمان سے پھٹ کر کے بارش پتھروں کی بارش ہو رہی ہے ان پر عذاب کیوں نہیں آتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا اس کا خلاصہ پہلے عرض کرتا ہوں پھر جواب سمجھ میں آئے گا کہ پروردگار کیا کرتا ہے باطل کو بھی ایک خدشے تک موقع دیتا ہے اور پھر اس دوران باطل بسا اوقات حق کا گلا دبا لیتا ہے اور حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ شاید باطل ہی جیت گیا لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ کشمکش کا دور ختم ہوتا ہے تو پھر حق غالب ہو جاتا ہے اور باطل ایسا جاتا ہے کہ اس کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہتا ہر دور میں ایسا ہوا انبیاء کرام کی سیرتیں آپ نے پڑھ لی ساڑھے نو سو سال تک کوئی کہہ سکتا تھا کہ نو علیہ السلام غالب رہیں گے اور ان کی قوم شکست کھا جائے گی مگر کھائی شکست یہ کیسا ہے مثال سے بات سمجھاتے ہیں فرمایا جس طرح آسمان سے بارش پڑتی ہے بارش چاہتی ہے زمین کے چہرے کو صاف کرنا مگر زمین کا گند بارش کے ساتھ بلج جاتا ہے نہیں صاف ہونے دیں گے لڑائی لگ جاتی ہے پھر تھوڑی دیر کے کیا ہوتا ہے کہ جو گند ہے یہ پانی کے اوپر چڑھ جاتا ہے چھاگ بن کر کے اوپر لیکن جھاگ کتنے دن رہتی ہے پانی زمین کے اندر اترتا ہے تو فیض ابو اور جو جھاگ ہوتی ہے وہ سوکھ کر کے ختم ہو جاتی ہے انزل من السماء ماء اتارا اللہ نے اوپر سے پانی فسالت اودیتن تو چل پڑے اس کے ذریعے سے نالے اور چل پڑی اس کے ذریعے سے کھڈیں اودیتن وادی وہ نالے وہ کھڈے ہیں جو برسات میں پانی سے بھرتے ہیں اور بغیر برسات کے خشک رہتے ہیں وہ چل پڑے بھی قدریہ اپنی مقدار کے مطابق جو بڑا تھا اس میں زیادہ پانی آیا جو کم تھا اس میں کم پانی آیا فاحتمل السیل زبد الرابیہ تو اٹھا لیا سیلاب نے پانی کے بہاؤ نے زبدن چھاگ کو رابیتن مثال میں کہ وہ رابین جو پھولی ہوئی ہے اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہے وہ بلبلے بن بن کے اتنے چھاگ اس کے اوپر چڑھی ہوئی اب کوئی بیوقوف یہ سمجھے کہ پانی کے اوپر جھاگ غالب آگے جی پانی تو نیچے اور جھاگ اوپر دیکھو کیا کمال ہے وَمِمَّا يُوقِدُونَ فاحتمل الطعل زبد الرابیہ آگے بتایا جائے گا يضرب اللہ الحق والباطل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کی مثال پیش کرتا ہے الزبد ہم جفاء تو جو جھاگ ہے وہ چلی جاتی ہے بیکار ہو کر خشک ہو کر واما ما ينفع الناس اور وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے وہی فی الارض وہ زمین کے اندر اتر جاتی ہے لیکن اس کے بیچ میں ایک مثال اور دے دی مثال کے بیچ میں ایک مثال وہ کیا فرمایا اگر بارش سے بات نہیں سمجھ میں آتی چونکہ تمہارے یہاں بارش کبھی کبھی برستی ہے تو تمہیں سونا تو دیکھا کہاں کا سونے کو جب سنار پگلاتا ہے جب وہ پگھلتا ہے تو ایک تو سونا ہوتا ہے خالص ایک اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے جو اس کو سیدھا رکھنے کے لیے اس میں ملایا جاتا ہے تو جب سونا پگھلتا ہے تو جو کھوٹ ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ جھاگ بن کے سونے کے سینے پر چڑھ جاتا ہے اب کوئی کہے کہ سونا تو ہار گیا نیچے رہ گیا اور جو کھوٹ تھا وہ اوپر چڑھ کے اس کے سینے پر اپنی فتح کا جھنڈا گاڑ رہا ہے تو کوئی کہے گا یہ فتح ہو رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد یہ جو کھوٹ ہے یہ جھاگ بن کر کے ختم ہو گیا اور سونا نکھر کر کے سامنے آ گیا فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذَبُ فضا تو رہی جھاگ وہ چلی جاتی ہے بیچ میں آپ دوسری مثال سنیے وَمِمَّا مین اور ان چیزوں میں سے جن کو لوگ جلاتے ہیں علیہ ان کے اوپر انار آگ میں جن چیزوں کو جلاتے ہیں ابتغاء حیت زیور تلاش کرنے کے لیے متاع یا کوئی سامان بنانے کے لیے زبد اس کے اوپر بھی جھاگ ہے مسلح اسی کے جیسے ہوتی ہے اس کے اوپر جھاگ بالکل کذالک یضرب اللہ الحق والباطل اسی طرح اللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کی مثال پیش کرتا ہے جب سچ اور جھوٹ ٹکراتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے جھوٹ غالب اور سچ مغلوب لیکن نتیجے کے اعتبار سے سچ غالب اور جھوٹ مغلوب ہو جاتا ہے شکست کھا جاتا ہے ہار جاتا ہے کزانی کے للذین استجابوا لربهم الحسنى وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی بات مانی ان کے لیے الحسنہ بہترین انجام ہے والذی لم تجیح لہ اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات نہیں مانی کن کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے سامنے یہ منظر ہے کون سا لو ان ما فی الارض جميعا اگر ہو ان کے لیے وہ سارے کا سارا جو زمین میں ہے وہ متلا اور اسی کے جیسا اور بھی ہو لط بھی وہ سارے کے سارے کو فدیہ میں دے دیں گے اور کیا ہو جو زمین میں ہے ہم پڑھ چکے سونا ہیرے اور موتی یہ سارے کے سارے اگر اس کے پاس قیامت کے دن ہوں گے اور وہ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ان کو خیرات کرے گا میں دے گا فرمایا اتنا بھی اور اس کے برابر اور بھی اگر دے گا تب بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا ہائے ہائے جمیہ سارے کا سارا واپ اسلام ہو اور اسی کے جیسا اور بھی دے گا لبتا بھی تاکہ وہ ضرور بھی ضرور فدیہ دے اس کا اولئک لہم سوء الحساب ان کو نفع نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے وما باہ جہنم اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بئس المصیر اور بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی وہ جگہ وبئس المحاد اور بہت برا ہے وہ بچھونا بہت بری ہے وہ لوٹ کر جانے کی جگہ اصلی معنی محاد بچھونا ٹھکانہ من الحق هو الالباب یہ ساری باتیں ہیں لیکن انسان دو قسم کے ہیں ایک وہ ہے جو حق کو حق مانتا ہے وہ آنکھوں والا ہے اور دوسرا وہ ہے جو سچ کو بھی جھوٹ مانتا ہے وہ اندھا ہے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں افام عالم کیا وہ آدمی جو جانتا ہے انما انزل لے کا کہ جو کچھ نازل کیا گیا آپ کی جانب میں رب بھی کا آپ کے رب کی طرف الحق وہی برحق ہے کمن ہوا احما کیا ہو سکتا ہے وہ اس آدمی کی طرف طرح جو کہ اندھا ہے انما نما الالباب بے شک نصیحت حاصل کرتے ہیں وہ لوگ جو عقل مند ہوتے ہیں اولو الالباب عقل والے لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں دوسرے نصیحت نہیں حاصل کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ عقل والے کس کو کہتے ہیں ہم تو سمجھتے ہیں عقل والے اس کو کہتے ہیں جو بڑے بڑے اقزام فیس کرتے ہیں اقزام پاس کر لیتے ہیں صاف امتحانوں میں وہ سب قد لے جاتے ہیں وہ ذہین لوگ ہیں وہ عقل والے لوگ ہیں لیکن قرآن سے پوچھیں کون ہیں اللہ وینف نبی اللہ سب سے پہلے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ کون سا ہے جو اللہ نے ازل میں لیا تعلق تو تم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں جو اس کو پورا کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں یعنی اس کے وعدے کے مطابق ایمان قبول کرتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر جو لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں وہ بھی پورا کرتے ہیں الميثاق اور نہیں توڑتے ہیں وہ وعدے کو پکا کرنے کے بعد ما امر اللہ اور وہ لوگ جو ملاتے ہیں اس چیز کو جس کو ملانے کا اللہ نے حکم دیا یوسل حکم دیا کہ اس کو ملایا جائے ایمان کو اللہ کے ساتھ ملایا جائے ہیں اور رسالت کا تعلق انبیاء کے ساتھ ہو اور رشتہ داروں کو بھی آپس میں رشتہ داری کو جوڑا جائے وہ رَبَّهُمْ اور اور وہ ڈرتے ہیں اپنے رب سے وہ سُوءَ الْحِسَابِ الحساب اور وہ ڈرتے ہیں حساب کی برائی سے وَالَّذِينَ صَبَرُوا اور وہ لوگ جو ڈٹ گئے ابتغاء وجہ ربهم اپنے رب کے چہرے کی تلاش کرنے میں اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ڈٹ گئے وہ حقام الصلاح اور جنہوں نے نماز قائم کی وان اور جنہوں نے خرچ کیا مما ہوں اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو دی صرف اعلانی چپ کے بھی اور اعلانیہ بھی وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ بلحسنتی اور وہ جو ہٹاتے ہیں بالحسنتی اچھی حالت کے ذریعے سے اب بری حالت کو لهم عقب الدار یہ لوگ ہیں جن کے لیے گھر کا انجام ہے یعنی آخرت کے گھر کا بہترین انجام ہے کتنی باتیں یہ بیان ہوئیں اگر گنیں گے آپ تو یہ آٹھ باتیں ہوگی یہ آٹھ باتیں جو کام جس شخص کو نصیب ہیں وہ عقل مند ہیں اور جس کو یہ نصیب نہیں وہ بے وقوف ہے جنات و عدن ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں یدخلونہا جن میں وہ داخل ہوں گے ومن صلحا اور وہ بھی داخل ہوں گے جو صلاحیت رکھیں گے من آبائہم ان کے باپ دادا میں سے جن کے پاس ایمان ہوگا عمال کی کمزوری ہوگی وہ ان کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے وہ ازوا ازواجہم اور ان کی بیویوں میں سے جوڑوں میں سے جس کے پاس ایمان ہے پھر وہ ان کے ساتھ جنت میں پہنچ جائیں گے ان کی برکت سے وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولاد میں سے وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ اور فرشتے داخل ہوں گے ان کے سامنے من کل باب ہر دروازے سے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار اور فرشتے یہ کہتے ہوئے ہوں گے سلام علیکم تم کو سلامتی ہو بما صبرتم تمہارے صبر کرنے کی وجہ سے فنعم عقب الدار تو کتنا اچھا ہے گھر کا انجام کتنا اچھا ہے انجام والا گھر اس کے مقابلے میں وہ طبقہ جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو توڑتا ہے اور زمین کے نظام کو دھرم بھرم کرتا ہے اس سے بڑھ کر کے کوئی بیوقوف نہیں ہے والذین لذی اور وہ لوگ جو توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو من بعد میثاقہ اس وعدے کو پکا کرنے کے بعد وہ یقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امر اللہ به ان یصلا اس چیز کو جس کو اللہ نے حکم دیا اس کو جوڑا جائے رشتہ دار کو رشتہ دار سے کاٹتے ہیں اللہ سے اس کے بندوں کو کاٹتے ہیں وہ یفسدون فی الارض اور وہ زمین میں فساد کرتے ہیں اللعنت یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے لعنت ہے سوء الدار اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے لیے گھر کی برائی ہے یعنی برا انجام ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر اللہ وہ ہے جو روزی کو پھیلاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے وہ یقدر اور ناف کر دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اسی کا دوسرا معنی تنگی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور فری بالحیات الدنیا اور یہ دنیاوی زندگی کے اوپر اکڑ گئے ومل حیات الدنیا اور کیا ہے دنیا کی زندگی فی الآی آخرت کے مقابلے میں متاع مگر مٹ جانے والا سامان عارضی سامان چند دن کا سامان آگے پھر ان کا وہ مطالبہ کہ کوئی معجزہ دکھاؤ اس کا جواب دیا جا رہا ہے ويقول الذين كفروا ددین وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لولا انزل عليه ايه من وقت کیوں نہیں اتاری جاتی اس کے اوپر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ آئے تو معجزے تو آ چکے اتنے معجزے ان کو دکھائی دیے نہیں جو وہ مانگتے ہیں اور وہ کیسی مانگتے تھے جیسے حضرت موسی علیہ السلام نے لاٹھی نیچے ڈالی اور وہ سانپ بن گئی ایسی کوئی لاٹھی دکھائی ہے آپ پہ اللہ اکبر اور وہ لوگ کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا لولا انزلا کیوں نہیں اتاری گئی اس کے اوپر آیت من ربی کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے قل ان اللہ یضل من یشاء و یهدی الیہ من اناب جواب فرمایا اللہ تعالیٰ نہیں دکھائے گا یہ معجزہ تمہارے مطالبے والا وجہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یضل گمراہ رہنے دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے تو یہ نشانی کس لیے تاکہ ہدایت ملے اللہ چاہتا ہے کچھ لوگ گمراہی رہیں وہ دین من اناب اور رہنمائی کرتا ہے اپنے جانے من اناب اس شخص کی جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یہ وہ راز ہے کہ کس کو ایمان نصیب ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا ہے کس کو نصیب ہوتا ہے جو خود اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس کو اللہ ایمان نصیب کرتا ہے الذين امنوا وہ لوگ جو ایمان لائے وتطمئن قلوبهم اور جن کے دل مطمئن ہو گئے بذکر اللہ اللہ کی یاد سے الا على بذکر اللہ تطمئن القلوب سنو اللہ کی یاد ہی سے تطمئن القلوب دلوں کو اطمینان ملتا ہے دلوں کو سکون ملتا ہے الذين امنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور جن نے نیک عمل کیے توبہ لهم توبہ ایک معنی تو خوشخبری ہے لہم ان کے لیے اور دوسرے معنی توبہ یہ جنت کا ایک درخت ہے اگر سوار اس میں دوڑے گا گھوڑے کو لے کر تو ایک سو سال تک بھی دوڑ کر کے اس کے سائے کو پار نہیں کر سکے گا تو دونوں معنی خوشخبری ہے یا ان کے لیے کیا ہے توبہ نام کا درخت ہے وہ حسن معاب اور بہترین ٹھکانہ ہے كذلك کارخلّہ في فی قد خلت من قبلها یا لتتلو عليهم الذي اوحينا اليك وهم يكفرون بالرحمن كذلك اسی طرح ارسلنا في امه اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بھیجا ایک امت میں قد خلت من قبلها امم گزر چکی ہیں ان سے پہلے بہت ساری امتیں تاکہ آپ تلاوت کریں ان کے سامنے الذي اوحينا اليك اس چیز کو جو ان کی طرف آپ کی طرف وحی کی گئی ہے ہم یکفرون بالرحمن اور وہ رحمان کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں قل هو ربی آپ کہہ دیجئے وہ میرا رب ہے لا الہ الا ہو نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا علیہ تو میں نے اسی پر بھروسہ کر لیا وہ الہ متابی اور اسی کی طرف ہے میرا لوٹ کر کے جانا ان کے بار بار کا مطالبہ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ معجزہ دکھاؤ اور وہ معجزہ جو ہم چاہتے ہیں پھر ایک جواب ولو ان قرآن سیرت به الجبال اور اگر کوئی ایسا قرآن ہوتا چلائے جاتے اس کے ذریعے سے پہاڑ اور قطعت به الارض یا کاٹا جاتا اس کے ذریعے سے زمین کو اور کلنے ما به الموتا جب بات کرائی جاتی اس کے ذریعے سے مردوں سے لما آمنو تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے بہت اس لیے نہیں دکھایا جا رہا ہے یہ قرآن اتنا زبردست ہلا دینے والا جھنجھوڑنے والا ان کو جھنجھوڑ رہا ہے جگا رہا ہے اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے تو جو اس کو دیکھ کر ایمان نہیں لائے گا پھر اگر کوئی ایسا قرآن ملے کہ جس قرآن کی برکت سے پہاڑوں کو چلایا جائے خود کی ہل الارض زمین کو ٹکڑے کیا جائے اور کل مبل موتا یا مردوں سے بات کروائی جائے تب بھی ایمان نہیں لائیں گے بل للہ الامر جميعا بلکہ معاملہ سارے کا سارا اللہ کے لیے ہے افلم ييئس الذين امنوا ولو يشاء الله لعد الناس جميعا اس افلم ييئس ييئس کہ مایوس نہیں ہوئے نا امید نہیں ہوئے الذين آمنوا وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ یشاء اللہ کہ اگر ہم چاہیں لہد الناس جميعا تو ہم سارے کے سارے لوگوں کو ہدایت دے سکتے ہیں ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعا او تحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد ایمان والوں کو یہودیوں اور عیسائیوں کے سے جس طرح ان کی ضد کی وجہ سے ایمان کی امید نہیں مشرقوں میں سے جو اس طرح کی ضد کرتے ہیں ان کی طرف سے بھی مایوس ہو جانا چاہیے ایمان نہیں لائیں گے اگر اللہ چاہے جبری طور پر لوگوں کو ہدایت دینا تو سارے کے سارے لوگوں کو دے سکتا ہے وَلَا الدین کفر و تُصِيبُهُمْ اور ہدایت کے حالات کافروں کے سامنے بھی بار بار آتے ہیں مگر قبول نہیں کرنا چاہتے ہیں ولازار الدین اور برابر رہیں گے آپ برابر آپ الذین کفروا کفر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا برابر تصیبہم پہنچتی رہے گی ان کو بما صنعوا ان کے کمانے کی وجہ سے ان کی کاریگری کی وجہ سے کیا پہنچے گی اور کوئی ایسی مصیبت جو کھٹکھٹانے والی ہوگی او تحلو یا اترتی رہے گی قریبا من دارہم ان کے گھروں کے قریب کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مصیبت آتی رہتی ہے اور کب تک آتی رہے گی حتائیں آتی ہے وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے قیامت آ جائے اس تمام جھٹکوں کے باوجود بھی جن کو ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے ان اللہ لا يخلف المیعاد بے شک اللہ تعالی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے اس کا وعدہ ہے ایسا ہو کر کے رہے گا ضرور ہو کر کے رہے گا لیکن اس کے باوجود نہیں ایمان لاتے تو جو لوگ اس طرح کے ہیں ضدی قسم کے وہ معجزہ دیکھ کر کے کہاں ایمان لے آئیں گے آپ کو تسلی دی جا رہی ہے آپ کی یہ مذاق اڑا رہے ہیں لیکن یہ نیا مسئلہ نہیں ہے آپ سے پہلے ہر دور میں مذاق اڑائی گئی ہر دور میں انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ کیا گیا جو آپ کے ساتھ کیا جا رہا ہے بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً مذاق اڑائی گئی تھی بہت سارے رسولوں کی من قبل آپ سے پہلے فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو ڈھیل دی میں نے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا تھا اخذتهم پھر پکڑ لیا میں نے ان کو فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِي تو کیسا ہے میرا سزا دینا آپ سے پہلے بھی اسی طرح ہوتا آیا لیکن ہر دور میں ایک لمبے عرصے تک ڈھیل اور اس کے بعد اچانک پکڑے گئے غور کرو کیسا رہا میرا پکڑنا افمن ہوا پاؤ نف نفس بما سبق ایک تو اللہ ہے جو انسان کی ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے ہیں اور کوئی چیز انسان کی اللہ سے چھپ نہیں سکتی اور ایک وہ غیر اللہ ہے جو کچھ نہیں جانتے تو کیا دونوں برابر ہیں پہلا جملہ یہاں موجود ہے دوسرا موجود نہیں ہے افامن تو کیا وہ ذات وقائم جو نگرانی کرنے والی ہے اللہ نفس ہر ایک جان کے اوپر بیمار کا سبق جو اس نے کمائی ہے ایک تو یہ ہے کمن ہوا سکزالی کیا یہ اس آدمی کی طرح ہو سکتا ہے اس ذات کی طرح جو ایسا نہیں ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَا اور انہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے لیے شریف کہ یہ ہمارے پارٹنر ہیں خدا کی خدائی میں حصے دار ہیں قُلْ سموہ ہوں آپ ان سے فرمائیے سموہ ہوں ذرا ان کے نام کو بتاؤ اور نام سے مراد یہاں پر صفات ان کی صفتیں بتاؤ کس نے کیا کیا ہے جس کی وجہ سے تمہیں شبہ ہو گیا اور تم نے ان کو بھی حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا ام تنبئونہو یا تم بتاتے ہو اس کو بما وہ چیز لا يعلم جو وہ نہیں جانتا فی الارض زمین میں ام بظاہر من القول یا بات ہے سرسری ظاہری طور پر یوں ہی بات کر رہے ہو بل زین للذین کفروا بلکہ خوبصورت بنایا گیا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا مکروہم ان کی ان کے مکر کو ان کی چال بازیوں کو ان کی مکاریوں کو جس طرح ان کے لیے کیا گیا وہ عَنِ سبین اور وہ روکے گئے اللہ کے راستے سے وہ منجلہ اور جو کوئی جس جس کسی کو اللہ گمراہ کر دے لَهُ وہ بنہاد تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا لَهُمْ عَذَابٌ ان کی الدُّنْيَا دنیا ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی ہے لیکن دنیا کی زندگی کا اصل عذاب نہیں اصل آخرت کا ہے بلا عذاب الآرت اشق اور آخرت کا عذاب بڑا مشقت والا ہے واق اور نہیں ہے تمہارے لیے اللہ کے مقابلے میں واق کوئی بچانے والا وقا یقی بچانا قنا عذاب النار کو بچا ہم کو واقع بچانے والا مسر الجنت التی وَعِدَ الْمُتَّقُونَ اوپر تذکرہ تھا نافرمانوں کا اور نافرمانوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جہنم فوراً تذکرہ کرتے ہیں جنت کا تاکہ چیزوں کو ان کے ضد سے پہچانا جا سکے مثل الجنت التی اس جنت کی حالت جس کا وعدہ کیا جاتا ہے پرہیزگاروں سے یہ ہے تجریم ان تحتی الانہار بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں اکلوہا دائم ان کے میوے ہمیشہ رہنے والے ہیں کبھی پرانے نہیں ہوں گے کبھی اور ختم نہیں ہوں گے کبھی ان کا موسم نہیں بدلے گا وہ ذلوہا اور ان کا سایہ بھی ہمیشہ ہے دل کا حکملدینہ تخو یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ الکافرین النار اور نافرمانوں کا انجام آگ ہے والذین آتیناہم ہوں کتاب اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں بما انزل الیک کا اس بات پر جو آپ کی جانب نازل ہوا وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَ اور پارٹیوں میں سے کچھ ہیں جو انکار کرتی ہیں بعضہ اس کے بعض حصے کو مطلب جن کے پاس کتاب کا علم ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں میں انصاف پرست قسم کے لوگ ہیں عبداللہ ابن السلام جیسے وہ خوش ہوتے ہیں اس کلام کے اوپر جو آپ کی جانب نازل ہوا لیکن ان جماعتوں میں وہ لوگ بھی ہیں جو انکار کرنے والے اس کے بعد حصے کو پورے تو نہیں کرتے بعض کون سا جس میں ان کے شرک کی برائی ہے جس میں آخرت کا تذکرہ ہے قل انما امرت آپ فرما دیجئے بے شک مجھ کو حکم دیا گیا ان ان اعبد اعبد اللہ کہ میں عبادت کروں اللہ کی ولا اشرک به اور میں اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤں کسی کو الیہ اسی کی جانب ادعو میں پکارتا ہوں مآبی اور اسی کی جانب میرا ٹھکانہ ہے وکذالک انزل اللہ حکما عربیا اور جس طرح آپ نے یہ بات صاف صاف پہنچائی اسی طریقے سے ہم نے اس قرآن کو اتارا حکمن دانش مندی بنا کر عربی عربی بنا کر ولی اتباء کا اگر چلیں گے آپ ان کی خواہشات کے پیچھے ما جا من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا مالا من اللہ من ولی تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کوئی کام بنانے والا ولا با اور نہیں ہوگا اللہ کے مقابلے میں آپ کو کوئی بچانے والا رسالت پر ایک اعتراض کیا انہوں نے کہ آپ معجزہ دکھائیے آپ معجزہ نہیں دکھاتے اس لیے ہم آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے اور انہوں نے جو مطالبے کیے تھے آپ غیب نہیں جانتے اور آپ فلانا کام نہیں کرتے فلانا نہیں کرتے ان سب کے جواب دیے گئے ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو آپ شادی کیوں کرتے ہیں اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں پھر آپ کے بچے کیوں ہیں چونکہ جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کو تو ان چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں وہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ فرمایا بلقد اور یقینا ارسلنا ہم نے بھیجا رسلا بہت سارے رسولوں کو من کا اس سے پہلے وجعلنا لهم اور بنایا ہم نے ان کے لیے ازواجا بیویاں وذریتا اور اولاد جتنے پیغمبر آئے آج تک وہ سب کے سب بیویوں والے تھے اولاد والے تھے شادی کرتے تھے نکاح کرتے تھے اگر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم شادی کرتے ہیں اور بچوں والے ہیں تو تم کہتے ہو یہ نبی نہیں ہو سکتے تو یہ پچھلے کیسے ہوئے اکا دکا واقعات آپ کہیں گے کہ وہ ایسے ہیں کہ جنہوں نے شادی نہیں کی حضرت احیہ نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کی لیکن وہ شاد و نادر باتیں ہیں اکثر نے یہی کیا وَمَا كَانَ علیہ اور نہیں ممکن ہے کسی رسول کے لیے یاتی بھی آیتن کہ وہ لائے کوئی معجزہ دکھائے کوئی باذن اللہ مگر اللہ کے حکم سے لکل اجل کتاب ہر ایک متعینہ مدت کے لیے لکھت ہے جس کی مدت متعین ہے اس کو لکھ بھی رکھا ہے یمح اللہ ما یشاء و یثبت مٹاتا ہے وہ جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے یہ آیت مشکل ہے پاک کی میں سے مطلب لکل اجل اجن کتاب ہر ایک مقرر کیے ہوئے وقت کے پورا ہونے کے لیے ایک دکھت ہے اس کے مطابق جب وہ وقت آتا ہے تو یہ پورا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے جو چاہتا ہے اور باقی رکھتا ہے جو چاہتا ہے وہ آئندہ ام الکتاب اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے ہم تو یہ سمجھے کہ جو تقدیر کا فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا اس کو کوئی نہیں بدل سکتا لیکن یہاں سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کبھی مٹاتا اور کبھی باقی رہنے دیتا ہے جواب دو جواب دیے گئے پہلا جواب یہ کہ اس سے مراد اعمال ہے اس سے مراد احکام ہے اس سے مراد عقائد نہیں اور احکام کے اندر پروردگار ایک حکم ایک وقت میں دیتا ہے دوسرے وقت میں وہ حکم لے لیتا ہے دوسرا دے دیتا ہے مثال کے طور پر شراب ہی کو لیجئے پہلے کوئی حکم آیا پھر دوسرا کوئی پھر تیسرا کوئی پھر چوتھا فائنل آخری حکم آیا تو احکام میں تبدیلی ہوتی ہے یا اللہ اس کو اللہ مٹاتا ہے مگر عقائد جیسے تھے ویسے کے ویسے رہتے ہیں یہ آسان تفسیر اور دوسری تفسیر کہ تقدیر کی دو قسمیں ہیں ایک تقدیر مبرم ہے جو کبھی بدلی نہیں جا سکتی اور دوسری دوسری تقدیر معلق ہے جس کے لیے اللہ نے لکھا ہوا ہے وہاں پر کہ یہ کام ہے لیکن اگر وہ دعا کرے گا تو یہ ٹل سکتا ہے ایسے ٹل سکتا ہے ایسے ٹل سکتا ہے یہ دو چیزیں اولم من اے مکہ کے مشرق تم کیا سمجھتے ہو کہ تم غالب آ جاؤ گے کبھی غور بھی کرو اب علم کیا انہوں نے نہیں غور کیا انا نات الارض کہ ہم لا رہے ہیں زمین کو نن اس کو گھٹاتے ہوئے من فیا اس کے کناروں سے معقب الحکمی اور اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کے حکم کو کوئی پیچھے نہیں کر سکتا ہے بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت مدنی ہے اور مطلب کیا ہے کہ دیکھتے نہیں کہ پروردگار چاروں طرف سے زمین گھٹا رہا ہے آج ایک علاقہ فتح ہوا کل دوسرا پرسوں تیسرا پھر چوتھا مدینہ فتح ہوا پھر خیبر فتح ہوا پھر یہ آس پاس کے علاقے فتح ہوئے پھر مکہ بھی فتح ہو گیا تو کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پھر بھی یہ غالب آ جائیں گے دوسرا معنی جی ایک چھوٹ گئی وہ ہاں، ٹھیک اور اگر یہ بات ہو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم دکھائیں آپ کو اس میں سے کچھ حصہ نعیدوہم جس کی ہم ان کو دھمکی دیتے ہیں جس سے ہم ان کو ڈراتے ہیں تو ہم پیچھے پڑ چکے فضا کا ایسا ہو سکتا ہے ہم آپ کی زندگی میں جس عذاب سے ان کو ڈرا رہے ہیں اس عذاب کو دکھا سکتے ہیں لیکن نتوفین کا یا ہم آپ کو پورا پورا لے لیں اور آپ اپنی زندگی میں حیات طیبہ میں ان کے اوپر آتا ہوا عذاب نہ دیکھیں اور ان پر آپ کی زندگی میں عذاب نہ آئے تو اس میں ان کے لیے کون سی خوشی کی بات ہے وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اس لیے کہ آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے اور ہمارے ذمے حساب ہے آپ دوسری آیت آ گئی اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم آتے ہیں زمین کے پاس اس حال میں کہ ہم اس کو گھٹاتے لاتے ہیں اطراف ہی ہے اس کے کناروں سے تو میں نے کہا کہ ایک طبقہ کہتا ہے یہ آیت مدنی ہے کہ اس پر نہیں غور کرتے آج ایک علاقہ فتح ہوا کل دوسرا فتح ہوا پرسو تیسرا فتح ہوا تو کیا پھر بھی سمجھتے ہو غالب آ جاؤ گے اور دوسرے حضرات نے کہا کہ آیت مکی ہی ہے اور فتح یہ زمین اور جائیداد کی نہیں ہوتی بلکہ اصل فتح ذہن و دماغ کی ہوتی ہے کیا وہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ کسی کا بیٹا مسلمان ہو رہا ہے کسی کی بیوی مسلمان ہو رہی ہے کسی کا شوہر مسلمان ہو رہا ہے تو گویا ان کی زمین گھٹ رہی ہے تو کیا وہ واللہ یحکم اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا وہ سریع حساب اور وہ جلد حساب لینے والا ہے وقد مکر اللہ دین قبلهم قبل فلی اللہ مکر رہی ان کی تدبیریں جو ان سے پہلے لوگوں نے بھی کی تھی وقد مکارا اور یقیناً تدبیریں کی تھی اللہ دین قبلهم قبل ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے فلی اللہ جميعا تو اللہ ہی کے لیے تمام تدبیریں ہیں ان کی تدبیریں بھی ناکام ہوئیں وہ بھی ناکام ہوئے اسی طرح ان کی تدبیریں بھی ناکام ہوئی جائیں گی ما تکسب کل نفس وہ جانتا ہے ہر اس کو جو ہر جان کماتی ہے بس عالم عقب الدار اور کافر بھی جان لیں گے کون ہے وہ شخص جس کے لیے گھر کا انجام ہے اس کے لیے میں نے کہا تھا العاقبت کے فی الدار الاخرہ جس کے لیے آخرت کے گھر میں بہترین انجام ہے ابھی پتہ چل جاتا ان کو اب یہ ساری باتیں سنا دی گئیں جس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا اس کے سوا کہ یا تو ایمان قبول کرو یا انکار کرو انہوں نے کہا ہم انکار ہی کریں گے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا مرسلا تو تو رسول ہے ہی نہیں بالکل نہیں رسول ہے بس کوئی مانے یا نہ مانے کوئی دلیل ہو یا نہ ہو بس ہمارے منہ سے یہ بات نکل گئی تو نکل گئی بس یہی ہماری سوچ بن گئی پلکفا بل شہیدم بینی و بینکم آپ فرما دیجئے بے شک کفا باللہ اللہ کافی ہے شہید ام گواہ بننے کے اعتبار سے بینی و بینکم میرے درمیان اور تمہارے درمیان ومن عنده علم الكتاب اور وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے ان میں جو انصاف پرست لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے میری نبوت کی اور وہ ان کی گواہی کافی ہے اللہ گواہی دے رہا ہے رسول اللہ گواہی دے رہا ہے محمد الرسول اللہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو میرے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے اور ان کی گواہی کافی ہے جو پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں جن کو لوگ پڑھا لکھا سمجھتے ہیں اور جن کے پاس کتاب کا علم ہے اور وہ کون ہیں یہودی اور عیسائی اور وہ میری رسالت کی گواہی دے رہے ہیں صدق الله مولانا العظيم